عمروں نے بیان کیا ان سے سالم نے اور ان سے ان کے باپ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جبرائیل علیہ السلام نے آنے کا وعدہ کیا تھا لیکن نہیں آئے پھر جب آئے تو آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے وجہ پوچھی انہوں نے کہا کہ ہم کسی بھی ایسے گھر میں نہیں داخل ہوتے جس میں تصویر یا کتا موجود ہو صحیح بخاری حدیث نمبر تین ہزار دو سو ستائیس